اجاڑ شہر اجڑا ہوا شہر نہ آدمی نہ آدمزاد مگر وہاں دو ایک مصوروں کو آبادی کا حکم ہو گیا ہے وہ رہتے ہیں سو وہ بھی بعد اپنے گھروں کے لٹنے کے آباد ہوئے ہیں تصویریں بھی ان کے گھروں سے لٹ گئیں جو کچھ رہیں وہ صاحبان انگریز نے بڑی خواہش سے خرید کر لی غالب نے یہ خط منشی شیو نارائن کو تیئیس اکتوبر اٹھارہ سو ستاون کو لکھا تھا گویا سال سے اوپر گزر چکا تھا اور شہر اسی طرح اجڑا پڑا تھا گلی کوچے ہو حق کر رہے تھے جو خلقت گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی وہ ہنوز شہر کے باہر ڈیرے ڈالے پڑی تھی کتنے واپسی کے خیال سے مایوس ہو کر آگے نکل گئے جس کے جہاں سینگ سمائے وہاں چلا گیا مگر ایک بڑی خلقت نے زمین پکڑی تھی اور واپسی کی امید میں دن گن رہی تھی مگر واپسی نہ اب ہوتی ہے نہ تب ہوتی ہے کتنے لوگوں نے سر چھپانے کے لیے کچے پکے گھر کھڑے کر لیے مگر فرنگی حاکموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا حکم نکلا کہ جو مکان بنے ہیں انہیں ڈھا دیا جائے اور آئندہ کے لیے تمبی کر دی جائے کہ کوئی مکان نہ بنائے یہ حال تھا جب چند مصوروں کو اکتوبر اٹھارہ سو ستاون میں شہر میں واپسی کی اجازت ملی نومبر کے آتے آتے ہندوؤں کو بھی واپسی کی اجازت مل گئی مسلمان ہنوز اس رعایت سے محروم تھے مگر اٹھارہ سو انسٹھ کے شروع ہونے پر یہ سنگن ملی کہ اب شاید مسلمانوں کو بھی واپسی کی اجازت مل جائے مگر کس طرح یہ غالب سے سنیے اور یہ بھی مشہور ہے کہ پانچ ہزار ٹکٹ چھاپے گئے ہیں جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نظرانہ دے اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے روپیہ دے اور ٹکٹ لے گھر برباد ہو جائے آپ شہر آباد ہو جائے آج تک یہ صورت ہے دیکھیے شہر میں بسنے کی کون مہورت ہے جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں یا جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں خبر صحیح تھی ٹکٹ بے شک چھپے اس عبارت کے ساتھ ٹکٹ آبادی درون شہر دہلی بشرط ادخال جرمانہ اور اس کے بعد کیا ہوا غالب سے سنیے ڈنڈورا پٹوا کر ٹکٹ چھپوا کر ایجرٹن صاحب بہادر بطریق ڈاک کلکتہ چلے گئے دلی کے ہمکا جو باہر پڑے ہوئے ہیں منہ کھول کر رہ گئے اب وہ جب معاودت کریں گے تب شاید آبادی ہوگی یا کوئی اور نئی صورت نکل آئے لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈا بچھا کر سڑک پر بیٹھا ہے جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے حاکم کے ہاں سے پانچ پانچ بید لگتے ہیں یا دو دو روپے جرمانہ لیا جاتا ہے آٹھ دن قید رہتا ہے اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کہ کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے اس پر جنرل برز نے لارنس کو مطلع کیا کہ جناب والا میں نے حساب یہ رکھا ہے کہ دس افراد فی گلی کے حساب سے داخلے کی اجازت دی جائے داخلے کی زیادہ اجازت میں ہندوؤں کو دے رہا ہوں اس حساب سے کہ ہر گلی میں آباد ہونے والوں میں سے ایک بنیا ہو ایک پنساری ہو ایک حلوائی ہو اب تک پچاس ہزار لوگوں کی آبادی ہو چکی ہے ان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے بہرحال جنوری اٹھارہ سو ساٹھ میں بہت اپیلوں کے بعد آخر کے تئیں مسلمانوں کو بھی واپس آنے کی اجازت مل گئی مگر سخت پابندیوں کے ساتھ پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرو پھر جو جرمانہ آیت کیا جائے وہ بھرو تب داخلے کا پروانہ ملے گا مرتا کیا نہ کرتا خانہ بربادوں نے یہ ساری ذلت و خواری سہی جرمانے ادا کیے لمبی لمبی ادائیگیاں کر کے داخلے کا ٹکٹ حاصل کیا اور چلے اپنے گھروں کی طرف اور پھر حیران ہوئے کہ وہ کوچا کہاں گیا جہاں ان کا گھر تھا اور وہ گلی کیا ہوئی جو ان کے دم قدم سے کبھی آباد تھی کتنے کوچے اس طرح مٹے تھے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں جو باقی رہ گئے تھے ان کا حال ابتر تھا تھا درو دیوار پہ گھاس اگائی تھی اگ رہا ہے درو دیوار پہ سبزہ غالب میں تو جنگل میں ہوں اور گھر میں بہار آئی ہے مگر جن گھروں کا یہ حال تھا وہ بھی غنیمت تھے کم از کم اپنے درو دیوار کے ساتھ قائم و موجود تو تھے بے شک درو دیوار خستہ ہو چکے ہوں کتنے گھروں کا تو نام و نشان ہی مٹ چکا تھا جب کوچا ہی اپنا نام و نشان کھو بیٹھا تو اس کوچے کے گھروں کا نشان کیسے باقی رہ جاتا اب اس کوچے کے باسی پلٹ کر آئے تو حیران و پریشان تھے کہ ہمارا کوچا کہاں گیا اور ہمارے مکان کیا ہوئے زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا تو واپس آنے والوں کا عجیب احوال ہوا پہلے شہر سے نکل کر خوار ہوئے تھے اب شہر میں واپس آ کر خوار پھرتے ہیں اچھے رہے وہ غریب الوطن جو وہیں کہیں مر کھپ گئے یا کہیں آگے نکل گئے اور کہیں دیار غیر میں جا کر بس گئے واپسی میں خواری ہی خواری تھی پہلے ٹکٹ حاصل کرنے کے چکر میں خراب ہوئے ٹکٹ حاصل کر کے شہر میں واپس آ گئے تو پھر دوسری طرح کی خرابی چلیے گھر کا پتا پا بھی لیا اور بے گھری بے دری کی خاری سے نجات حاصل کر بھی لی مگر اب دوسری فکریں ہیں ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا اور اب تو وہ سستے کا زمانہ بھی نہیں تھا جب گیہوں روپے من تھا اور گھی روپے کا چار سیر اور گڑ شکر ٹکے سیر اب گیہوں روپے من سے بڑھ کر فی روپیہ تیرہ سیر ہو چکا تھا گھی اب ڈیڑھ سیر فی روپے کے حساب سے بک رہا تھا باجرا روپے کا بارہ سیر چنا روپے کا سولہ سیر اور ماش کی دال روپے کی آٹھ سیر وہ لوگ اچھے رہے جنہوں نے اس حال میں بھی کہ سر پہ قیامت ٹوٹی ہوئی تھی عاقبت اندیشی سے کام لیا اور اپنی جمع پونجی کسی معتبر کے پاس امانت رکھی اور پھر شہر سے قدم باہر نکالا اور بہرحال ایسی معتبر ہستیاں تو تھیں کہ اپنی ٹھیک پہ جمی بیٹھی رہی ان میں سب سے بڑھ کر حکیم محمود خاں تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی وہ شریف منزل میں جمے بیٹھے رہے پھر انہیں ایک سہارا بھی تو تھا مہاراجا پٹیالہ کے سپاہی بطور خاص ان کی حویلی اور ان کے کوچے کی حفاظت پر معمور تھے آس پاس والے جب گھروں سے نکلے تو انہوں نے اپنی جمع پونجی پہلے حکیم صاحب کے پاس امانت رکھی پھر آگے چلے حکیم صاحب نے ایک کوٹڑی انہی امانتوں کے لیے وقف کر رکھی تھی اور کوٹڑی جانے والوں کی پوٹلیوں سے منہ منہ بھر گئی واپسی پر مصیبت زدوں نے پوٹلیوں کے بیچ سے اپنی اپنی پوٹلی برامد کی اور پھر چلے اپنے گھر کی طرف مگر کیا عاقبت اندیش اور کیا نا عاقبت اندیش لشتم پشتم سبھی نے جینے کا سامان کر لیا اور جب وہ اپنے اپنے ٹھٹے پر بیٹھے اور دل اور دماغ ذرا ٹھکانے پہ آئے تب انہوں نے ارد گرد نظر ڈالی اور پریشان ہوئے وہاں تو سارا گرد و پیش ہی بدل گیا تھا کتنا کچھ گم ہو گیا تھا کتنے نکڑ کتنے ٹھکانے کتنے منظر جنہیں دیکھ کر وہ جیتے تھے اب نظر نہیں آ رہے تھے سب سے بڑھ کر جامع مسجد اس کی سیڑھیاں اس کا چوک سارا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا مسجد کے دروازے ان پر بند تھے سیڑھیوں پر مسلمان نام کا پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا اور چوک جامع مسجد کے غالب کے حساب سے وہ ان پانچ مقامات میں سے تھا جن پر شہر دلی کی ہستی منحصر چلی آئی تھی اب وہ مقام ان کی زندگی سے خارج تھا بس جیسے ان کی معاشرتی زندگی میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جیسے ان کی عزیز ترین متا ان سے چھین لی گئی ہے پہلے وہ ایک ذہنی صدمے سے دوچار ہوئے پھر اداس اور پریشان ہوئے وہ جو ایک لپکا چلا آتا تھا کہ گھر سے نکلے اور چلے لپک جھپک چوک جامع مسجد کی طرف وہ اب ختم تھا پھر کیا کریں کہاں جائیں جس مرکز کے گرد زندگی گھومتی تھی وہ ہی گم ہو چکا تھا رفتہ رفتہ ایک تحریک پیدا ہوئی کہ اپنے قبلے کو اغیار کے تصرف سے واپس لیا جائے مسجد کی واپسی کے لیے آوازیں اپیلیں لگی پہلے تو فرنگی حاکموں کے کانوں پہ جوں بھی نہ رینگی ایک کان سنا دوسرے کان اڑا دیا مگر رفتہ رفتہ پتھر دل موم ہوئے مگر موم ہوتے ہوتے بھی ڈھائی تین سال لگ گئے کہیں اٹھارہ سو باسٹھ کے اواخر میں مسجد کی حیثیت بحال ہوئی سمجھیے کہ پانچ سال کے بعد مسلمانوں نے اس مسجد میں دوبارہ قدم رکھا اور غالب نے خوش ہو کر میر مہدی مجرو کو بذریع خط اطلاع دی جو آئے حال دہلی و الور سلام لو مسجد جامع واگزاشت ہو گئی چتلی قبر کی طرف سیڑھیوں پر کبابیوں نے دکانیں بنا لی انڈا مرغی کبوتر بکنے لگا اشرع مبشرہ یعنی دس آدمی محتمم ٹھہرے مرزا الہی بخش مولوی صدر الدین تفضل حسین خان تین یہ سات اور سولہ دسمبر اٹھارہ سو باسٹھ لیجئے پانچ سال کے وقفے کے بعد جامع مسجد سے پھر ازان کی آواز بلند ہوئی پھر وہاں نمازیوں کی صفیں آراستہ ہوئیں ادھر مسجد کی سیڑھیوں پر بھی زندگی کی ایک رو سرسرانے لگی بھولے بھٹکے چند کبابی اپنی سیخیں لے کر چتری قبر کی سمت والی سیڑھیوں پر پہنچے اور کباب بنانے شروع کیے پھر مرغی انڈے والے آئے اور مرغی انڈا بیچنا شروع کر دیا پدڑی لال مینا والے رنگ برنگی پدڑیوں اور لالوں سے بھرے پنجرے لے کر آئے اور سیڑھیوں پر آ کر جم گئے ان کے پیچھے پیچھے کبوتر والے بھی آن پہنچے لیجئے یہ تو ان سیڑھیوں پر پھر وہی بازار سج گیا جو سن ستاون کی قیامت سے پہلے سجا نظر آتا تھا پھر وہی سیلانیوں کا ہجوم پھر اسی طرح کٹورا بج رہا ہے سکے میاں آب حیات پلاؤں کی سدائیں لگا رہے ہیں وہی قرینہ وہی نقشہ اگرچہ اس قدر آباد نہیں ہاں ایک اور فرق تھا بیچ بیچ میں کچھ کھانچے نظر آ رہے تھے پچھلا سارا کاروبار پلٹ آیا مگر جو قصہ خواہ ان سیڑھیوں سے اٹھ کر گئے تھے وہ واپس نہیں آئے اور ہاں ڈھال تلوار اور گھوڑوں کے سوداگر بھی تو یہاں ہوا کرتے تھے وہ کہاں رہ گئے ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا شہ سوار اور شمشیر زن تو پسپا ہوئے ہی تھے ان کے ساتھ گھوڑے اور تلوار کے سوداگر بھی پسپا ہو گئے سو ہر چند کے چوک جامع مسجد میں مسجد کی سیڑھیوں پر زندگی کا نقشہ اسی پرانے طور پر جمتا نظر آ رہا تھا لیکن بیچ بیچ میں کھانچے بھی نظر آ رہے تھے اور یہ کھانچے چغلی کھا رہے تھے کہ زندگی اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی کچھ کردار ایسے بھی تھے کہ پہلے نہیں تھے اب نظر آ رہے تھے ایک کڑیل جوان خوش شکل خوش ادا خوش آواز سیڑھیوں کے آس پاس فقیرانہ انداز بھٹکتا نظر آتا اور کس سوز بھری آواز میں کیسے لہن کے ساتھ گاتا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں اس شخص کو گداگر کون کہے گا کوریدا تو پتا چلا کہ لٹا پٹا مغل شہزادہ ہے آگے لال قلعے میں شہزادے بنے پھرتے تھے اب دادا حضور کی بنائی ہوئی مسجد کی سیڑھیوں پر فقیرانہ شان سے تایا حضور کے شیر سنا کر پیسے بٹورتے ہیں اور پیٹ پالتے ہیں شہزادوں کا تو یہ حال ہوا اور شہزادیاں غالب نے ان کا احوال کچھ یوں بیان کیا ہے تم یہاں ہوتے اور بیگمات قلعے کو چلتے پھرتے دیکھتے سورت ماہ دو ہفتہ کی سی اور کپڑے میلے پائچے لیر لیر جوتی ٹوٹی مگر اب وہ زمانہ گزر گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاند سی صورتیں خلقت کی صورت میں رل مل گئی تھی اب الگ نہیں پہچانی جاتی تھی اتفاق سے پتا چل جائے تو چل جائے مالن پھول بیچتی پھر رہی ہے کسی بھی گھڑی میں سے اس کی کوئی ادا چغلی کھاتی ہے کہ یہ مالن نہیں کوریدا تو پتا چلا کہ لال قلعے کے اجڑے ہوئے گلشن کا پھول ہے آگے پھولوں میں تلتی تھی اب پھول بیچ کر گزارا کرتی ہے کسی کسی گھر میں کوئی بچی کی انا اپنے اخلاق سے سب گھر والوں کا دل مو لیتی جب کوریدا جاتا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی راز سے پردہ اٹھتا کہ اجڑی ہوئی شہزادی ہے قلعے میں تھی تو پالنے میں جھولتی تھی اب مالکن کے بچوں کو پالنے میں جھلاتی ہے ایک شہزادی ربیہ بیگم نامی نے قلعے سے نکل کر حسینی نام والے ایک باورچی کے گھر کو آباد کیا ایک شہزادی فاطمہ سلطان ایک عیسائی زنانہ اسکول میں مولما بنی یہ وہ شہزادیاں شہزادے تھے جو سرکار کی گنتی میں آ گئے شروع میں گنتی میں آتے تو پھانسی پہ چڑھتے اور اعلان معافی کے بعد گنتی میں آئے تو پینشن کے حقدار ٹھہرے پینشن کتنی تھی یہی بس پانچ روپے مہینہ جن کے سر قلم ہوئے یا جلا وطن کیے گئے وہ اس خواری سے بچ گئے وہ خود نہیں رہے ان کے افسانے رہ گئے جنہوں نے ان کی عزت میں اور اضافہ کر دیا سب سے بڑا افسانہ بہادر شاہ ظفر کی ذات تھی دلی کی بیبیوں کے حساب سے وہ دلی کا سہاگ تھے جب وہ رنگون سدھارے تو دلی کا سہاگ اجڑ گیا تو ان بیبیوں کے حساب سے دلی اب رانڈ تھی اس کا پیا پہلے رنگون سے دھارا پھر جلا وطنی کے عالم میں دنیا ہی سے سدھار گیا غالب نے سولہ دسمبر اٹھارہ سو باسٹھ والے خط میں میر مہدی مجروح کو جامع مسجد کے واگزاشت ہونے کی خبر فرحت اثر کے ساتھ ایک وفات حسرت و یاس کی خبر بھی سنائی تھی سات نومبر چودہ جمادی الاول سال حال جمعے کے دن ابوالظفر سراج الدین بہادر شاہ قید فرنگ و قید جسم سے آزاد ہوئے ان ان للہ و الہ راجعون بہادر شاہ ظفر دلی سے نکل کر دلی والوں کے دلوں میں آباد ہوئے بظاہر رنگون سدھارے تھے اصل میں وہ دلی ہی میں زیادہ رچ بس گئے پہلے تو قلعہ مولا میں رونق افروش تھے اب خلقت کے دلوں میں شاد آباد تھے ان کے شیر جانے کن کن راستوں سے ہو کر دلی پہنچتے تھے اور فوراً ہی خوشبو کی مثال شہر میں پھیل جاتے تھے غالب مومن ذوق سب شاعر پیچھے رہ گئے اب دلی والوں کے دلوں پر ظفر کی شاعری راج کرتی تھی نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں یا تو افسر میرا شہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایانہ بنایا ہوتا کلام الملوک ملوک الکلام نہیں اب بہادر شاہ ظفر کی شاعری عوامی شاعری کی شان رکھتی تھی درد بھرے دل سے نکلی درد بھرے دلوں میں اتری اور اجتماعی حافظے کا حصہ بن گئی تو بہادر شاہ ظفر کی رخصتی کے بعد بس ان کی شاعری رہ گئی باقی سب کچھ چلا گیا نہ دربار رہا نہ درباری رہے نہ ارو بیگنیا کلمکنیا ترکنیا نہ دربان مردے پیادے نہ تام جھام نہ تخت رواں نہ ماہی مراتب نہ روشن چوکی نوبت بجنی بند ہاتھی کی سواری موقوف اس کے ساتھ نیک ڈمبر بھی گیا زربفت کی جھولیں بھی نظروں سے اوجھل ہو گئیں ہاتھی گیا ہاتھی کے ساتھ گھوڑا بھی گیا اور کس غیرت اور وقار کے ساتھ گیا ادھر بہادر شاہ ظفر رخصت ہوئے ادھر ان کے ہاتھی نے کہ مولا بخش کہلاتا تھا کھانا پینا چھوڑ دیا ہاتھی مولا بخش نے بھی اور اسپ ہمدم نے بھی فیل بان نے سینڈرس صاحب کو اس واقعے سے مطلع کیا سینڈرس صاحب بنفس نفیس لڈو اور کچوریوں سے بھری ٹوکری لے کر مولا بخش کے تھان پہ پہنچے اور ٹوکری اس کے سامنے رکھ دی مولا بخش نے سونڈ میں ٹوکری کو لپیٹا اور غصے میں آ کر دور پھینک مارا سینڈرس صاحب کو بھی تاؤ آ گیا حکم دیا کہ ہاتھی باغی ہو گیا اب یہ قلعے میں نہیں رہے گا اسے بازار میں لے جا کر نیلام کر دو بازار میں سب سے بڑھ کر کانے ہنسی پنساری نے بولی لگائی اور ڈھائی سو روپے میں اس شاہی سواری کو خرید لیا تب فیل بان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور ہاتھی سے مخاطب ہو کر یوں بولا کہ لے بھائی مولا بخش میری تیری تقدیر پھوٹ گئی شاہی حضوری سے محروم ہوئے اب ہلدی کی گراہ بیچنے والے کی جی حضوری کریں گے ہاتھی یہ سن کر دھم سے زمین پہ گرا اور فوراً ہی جان دے دی ظہیر دہلوی کا کہنا ہے کہ اسی دن اسپ ہمدم کا بھی خاتمہ بخیر ہوا مولا بخش اور اسپ ہمدم کی موت گویا ایک اعلان تھی کہ ہاتھیوں گھوڑوں کا زمانہ ختم ہوا ان کے سوار کتنے رخصت ہو چکے تھے جو رہ گئے تھے ان کا ان سواریوں سے جیسے جی بھر گیا ہو حکیم محمود خان آگے کس آن بان کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر شریف منزل سے نکلتے تھے اب وہ فٹن میں سوار نظر آتے تھے فٹن اٹھارہ سو ستاون سے پہلے بس ایک مفتی صدر الدین کی مشہور تھی اب یہ سواری کچھ زیادہ نظر آنے لگی تھی رہ گئی ہاتھی کی سواری تو کتنی حویلیوں کے اونچے در یعنی ان حویلیوں کے جو ڈھہنے سے بچ گئی تھی بتا رہے تھے کہ یہ در ہاتھیوں کے حساب سے تعمیر کیے گئے تھے مگر اب یہ در اجاڑ کھڑے ہیں ہاتھی وہاں نظر نہیں آتے تھے ویسے ان حویلیوں کا بھی اب چل چلاؤ تھا حویلیوں والوں میں اب اتنی مقدرت کہاں رہ گئی تھی کہ حویلیوں میں رہیں کتنوں نے اپنی حویلیاں بیچ ڈالی تھیں اور کتنے بیچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے